السلام علیکم سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے اس مضمون میں کئی پہلوؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے پہلے لیکچر میں میں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کو ابتدائی باتیں بتائی تھیں جن میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اور تحقیقاتی یا انالیٹیکل رپورٹنگ کسے کہتے ہیں ان کا فرق پڑا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کس نوعیت کی رپورٹس وہ ہوتی ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر یا تحقیقاتی رپورٹر جب کسی طرح کی تحقیق کرنے جاتا ہے تو اس کو کن مراحل اور کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے تو پہلا نقطہ ہمارا ہوگا کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس کا پروسیس کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی رپورٹنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یعنی اسکل حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا لازم ہے ایک رپورٹنگ ہوتی ہے جو آپ کو سامنے چیزیں نظر آئیں آپ نے جا کر اس پر تحقیق کی معلومات حاصل کی اور اس کے بعد اپنی محنت سے اس کی جڑ تک پہنچے اور ایکسکلوسو قسم کی خبر نکال کر لے آئے وہ بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے لیکن ایک رپورٹنگ اس طرح کی اس میں ہوتی ہے کہ آپ نے اگر آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ میں رپورٹر ہوں یا میں اس موضوع پر تحقیق کر رہا ہوں تو آپ کو حقائق حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے ایسے عوامل پیدا کر دیے جائیں کہ آپ آگے اس پر تحقیق ہی نہ کر سکیں تو انڈر کور رپورٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے اپنی اصل حیثیت کو چھپایا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ ایک مقصد اور ایک منزل تک پہنچنے کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے پروسیس کی طرف بڑھتے ہیں اس میں سب سے اہم نقطہ ہمارے لیے یہ ہے investigative reporting means digging beneath the surface اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جو سطح پر چیز نظر آ رہی ہو اس کے نیچے جا کر اصل حقیقت کو ڈھونڈنا اس کی جڑ کو ڈھونڈنا یا وہ پوشیدہ چیزیں جو سامنے نظر نہیں آ رہی جیسے بعض اوقات اسٹوری بیہائنڈ دا اسٹوریز ہوتی ہیں ایک کہانی کے پیچھے مختلف کہانیاں ہوتی ہیں آپ کو سامنے جو کہانی سنائی جا رہی ہے یا جو منظر دکھایا جا رہا ہے یا جو خبر سامنے نظر آ رہی ہے اصل حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے تو investigative reporting is a reporting digging out the facts beneath the surface آگے آپ اس چیز میں یہ بھی یاد رکھیں کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں بھی بیسک فارمولا وہی ہے جو کسی خبر کو حاصل کرنے میں ہے کہ وہ جو ہم فائیو ڈبلوز اور ایک ایچ ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا کیا ہوا کیوں ہوا اسی طرح آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں بھی انٹرو کے ان فائیو کاف کو ڈھونڈنا پڑتا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس میں باقی تو سب چیزیں مل جاتی ہیں لیکن آپ کو اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اصل چیز کیا ہے اور یہ کیوں ہوئی تو کیوں اور کیا کو ڈھونڈنے کا جو عمل ہے وہ کب کہاں کیسے کے ساتھ جب ملائیں گے تو آپ بہت جلد انویسٹیگیٹو رپورٹر بن جائیں گے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اب ہم ان پروسیس کی طرف آتے ہیں جو کسی بھی خبر کو حاصل کرنے کی بنیاد بنتے ہیں تو آپ کو میں کچھ چیزیں نوٹ کراتا ہوں first step lead or tip second step sniff or initial investigation what is sniff sniff آپ سونگنے کو کہتے ہیں کوئی چیز ایسی جس کو آپ محسوس کر سکیں اور انیشل چیزیں جو ہیں وہ آپ سنف کرتے ہیں آپ کو کہیں سے کان میں کوئی بھنک پڑتی ہے کوئی چھوٹی سی بات ایسی آتی ہے کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور کوئی آپ کو کہے کہ یار آپ کو پتا ہے یہ جو خبر چھپی ہے اس خبر میں اصل اس بات کا ذکر نہیں ہے کیونکہ میں وہاں موجود تھا جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا دراصل یہ کسی ایک خاص آدمی کو جو بہت طاقتور ہے فائدہ دینے کے لیے اس پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس قسم کے بزنس میں انوالو ہے یا اس کو اس سے فائدہ پہنچے گا آپ کو اس سے اگر آپ رپورٹر ہیں تو اتنی سی بات سے آپ کے کان میں ایک بھنک پڑی کہ اصل چیز جو سامنے آئی ہے اس کا مقصد یا ممبا کچھ اور ہے وہ کیا ہے یہ فیصلہ کن بنیادوں پر ہوا ہے تو آپ اس کو پھر اس کو سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو جو سنیفنگ ہوتی ہے یا انیشل انفارمیشن کان میں آتی ہے کوئی بھنک پڑتی ہے یا کوئی اسمیل آپ کسی چیز کو کرتے ہیں تو یہ اسٹیپ آپ کو اگلے پروسیس کی طرف لے جاتا ہے اور وہ ہے forming and investigative hypothesis what is forming and investigative hypothesis hypothesis ایک مفروضے کو کہتے ہیں کسی بھی مفروضے کی بنیاد پر آپ ایک چیز تیار کرنا شروع کرتے ہیں جیسے آپ ایک تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں نے تحقیق کرنی ہے if you are a student تو آپ جب پی ایچ ڈی کا تھیسس کرتے ہیں ایم فل کا تھیسس کرتے ہیں یا کوئی ریسرچ رپورٹ لکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور جب آپ اس فیلڈ میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو ہائپوتھیس کے سارے معنی اور تکنیک سمجھ آ جائے گی اسی طرح جب آپ انویسٹیگیٹو رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس ہائپوتھیس پہ اس مفروضے پر سوچنا شروع کرتے ہیں جو بھنک آپ کے کان میں پڑی یا جو انفارمیشن کسی نے آپ کو دی یا آپ نے اپنے مشاہدے سے کوئی چیز سوچی تو آپ اس کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو یہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے اس کا مشاہدے کے ساتھ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے چیزنگ دا ڈاکومینٹس یعنی دستاویزات کو حاصل کرنے کی جد جہد کرنا اس کے بعد ایک اگلا اسٹیپ ہے وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں that is skill for analysing data what it means it means that you should have the ability to analyse the documents or the data which you have acquired for investigative reporting یعنی آپ نے جو دستاویزات حاصل کی ہیں جو مواد حاصل کیا ہے جو اعداد و شمار حاصل کیے ہیں جو ڈیٹا حاصل کیا ہے آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس ڈیٹا کی پروسیسنگ کر سکیں اسی پروسیس میں اگلا سٹیپ آتا ہے انٹرویوئنگ انٹرویو کرنا معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشچننگ کرنا انٹرویو کیا ہے کس قسم کا ہے اور انٹرویو کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح آپ انٹرویو سے اپنے مقررہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے تفصیلی بیان اپنے انٹرویو کے لیکچر میں دیے ہوئے ہیں ان کو آپ اگر ریکیپ کریں یا ریوائنڈ کریں یا ان پوائنٹس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب کبھی آپ انویسٹیگیٹو انٹرویو کر رہے ہوں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس لیے میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس I am giving you a flashback اور آپ اس کو ذرا دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ انٹرویوز کی کون سی ٹیکنیک اپلائی کی جائیں اسپیشلی جب آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے crime solving tools and methods جیسے پولیس کسی ملزم سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ کیا اس نے جرم سرزد کیا اور اگر کیا تو کن عوامل کے تحت کیا اور اس کی وجہ کیا تھی اور وہ اس جرم میں کتنا انوالو تھا تو یہ کرائم سالونگ ٹولس اگرچہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس استعمال کرتی ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز بھی کرتی ہیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی انکوائری کمیٹیاں بھی یہ ٹولز استعمال کرتی ہیں تو if you want to be a excellent investigative reporter then it is must for you that you should know what are the major tools to investigate such type of inquiries or to derive facts اس کی بہت سی تفصیل ہے جو آگے اسی لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ پروسیسنگ کا سٹیپ ہے کیمرا رپورٹنگ یعنی اس کے لیے آپ کو کیمرے کا استعمال کرنا ہے لیکن کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کیمرا بڑا نمایاں ہوتا ہے اور آپ کیمرے کو لے کر جب بھی کہیں جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگلے کو پتا چل جائے گا کہ you are recording something تو be careful and the advisable point investigative reporting is when you are doing any investigation if you have to use the camera kindly make it a point that you should have a hidden camera what is hidden camera hidden کیمرے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کیمرا تو ہو لیکن اگلے شخص کو یا ان لوگوں کو یا اس منظر میں کیمرا نظر نہ آ رہا ہو ورنہ آپ ریکارڈنگ جب کریں گے پکڑے جائیں گے آپ کا کیمرہ بھی ضبط ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اور مشکلات آ سکتی ہیں اس لیے چھپا ہوا کیمرہ آپ کو لے کے جانا ہے اور آج کل ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس نوعیت کے کیمرے آ گئے ہیں کہ جن کو چھپانا آسان ہے بعض اوقات تو آپ کسی مناسب وقت میں جا کر کسی جگہ پر وہ کیمرہ لگا دیتے ہیں کسی چھپی ہوئی جگہ پر کہ وہ منظر تو کیپچر کر لیتا ہے ڈاکیومینٹری ایویڈینس تو ریکارڈ ہو جاتا ہے لیکن کیمرا نظر نہیں آتا اور اب تو ایسے ایسے کیمرے آ گئے ہیں کہ آپ کے پین کے اندر بھی کیمرا ہے آپ کے موبائل میں بھی کیمرا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں تو لیکن موبائل کیمرے کو جب آپ یوز کریں گے تو اس میں کٹک کی ایک آواز آتی ہے جب آپ اسنیپ لیتے ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے اس لیے آپ کو کیمرا وہ استعمال کرنا ہے جس کے استعمال کے وقت نہ تو اسنیپ لیتے ہوئے یا اس کو آن آف کرتے ہوئے کوئی آواز آئے نہ آپ کا کوئی ایکشن اس میں ایسا ہو جس سے پتا چلے کہ آپ کے پاس کیمرا ہے یہ اسکل بھی آپ کو لرن کرنی ہے اگر آپ کیمرے پہ کچھ ڈاکیومینٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایسی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں جہاں سے زوم لینس کے ذریعے آپ ریکارڈنگ کر سکے ہوں تو ڈاکیومینٹری ایویڈنس تیار کرنے کے لیے انویسٹیگیٹو رپورٹر کو ہڈن کیمرا استعمال کرنے کی ٹیکنیک آنی چاہیے یا خود استعمال کرے یا اپنے کمپینین کیمرہ مین کو اس طرح بریف کرے کہ وہ نمایاں نہ ہو اور وہ دستاویز جب آپ پر کوئی اعتراض کیا جائے یا کوئی تردید کی جائے تو آپ وہ پیش کر سکیں وہ video next step that is called key skill کچھ تو ہم پروسیس میں ڈسکس کرائے ہیں کچھ اور ہیں اس کو اب میں نے ایک نئے پہلو سے تیار کیا ہے تاکہ آپ اس کو فردر سمجھ سکیں کیونکہ investigative reporting in fact is an informal trial trial اصل تو وہ ہوتا ہے جو کسی عدالت میں ہو کسی انویسٹیگیٹو ایجنسی کے ذریعے کیا جا رہا ہو اور فارمل ٹرائل ہوتا ہے لیکن جرنلزم کی ٹرم میں بھی انویسٹیگیٹو رپورٹر رپورٹنگ ایک قسم کا ٹرائل ہے اور اس ٹرائل کی کیا قسمیں ہیں ان کی اسکلس کا آپ کو آنا ضروری ہے تو number one is the paper trial what is paper trial paper trial is called the acquisition of document its processing and then utilising those information for your investigative report تو جب کبھی آپ کسی بھی تحقیقاتی یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے کوئی دستاویز حاصل کرتے ہیں اس کو ایگزامن کرتے ہیں اس سے خبروں کے نکات نکالتے ہیں اپنے انٹرو متن اور اختتامیے کے لیے کچھ پوائنٹس اس دستاویز سے حاصل کرتے ہیں اور پھر ان دستاویزات کو آپ شواہد کے طور پر محفوظ کر لیتے ہیں کہ جب کبھی کوئی اعتراض آئے تو آپ کے پاس وہ دستاویز موجود ہوں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پیپر ٹرائل کی اس ٹیکنیک سے پوری طرح شناسا ہوں تو key skill one of the major key skill in investigative reporting is called the excellence in paper trial number two skill which is called the human trial what is human trial جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے بات چیت گفتگو یا ان سے انفارمیشن ڈیرائیو کرنا معلومات حاصل کرنا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے تو اس کا میجر ٹول جیسے پہلے بھی میں نے بتایا اور اس ٹاپک کے تحت بھی ہم ہیومن ٹرائل میں interview is the basic point of human trial whenever a reporter goes to interview to some person who is involved investigation of that report تو انٹرویوئر اور انٹرویوی کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے that is called human trial آپ اس سے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو فورن خبریں حاصل ہو سکیں اس کی مزید تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن kindly you should write down number one paper trial number two human trial human trial کے بعد اگلی skill that is called the electronic trial it means the use of computer and internet for research and reporting electronic trial یہ ایک جدید ٹرائل کی قسم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں شامل کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کسی رپورٹ کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریفرنسز ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ ویب اور انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں تو آپ کو بیسک ڈیٹا جو ہے اس کو ٹیسٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ نے انٹرویو کر کے ہیومن ٹرائل کر کے بھی ڈیٹا حاصل کیا آپ نے ڈاکومینٹس کے ذریعے بھی حاصل کیا لیکن there will be number of reference which you can acquire from the electronic trial تو electronic trial is also a very important thing next trial کی قسم جو ہے that is called field work field work means the spot inspection یا ایک آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ کو وہ تصدیق ہو سکیں چیزیں جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں مثلا آپ کو پتا چلا کہ کہیں کوئی بلڈنگ قانون کے خلاف بنائی جا رہی ہے تو آپ کو سارے ڈاکومینٹس مل گئے ہوں آپ انٹرویو بھی کر چکے ہوں لیکن اگر آپ اس جگہ جا کر اس بلڈنگ کو نہیں دیکھتے جہاں وائلیشنس کی گئی ہیں قواعد و ضوابط کی اور اس کی وجہ وہاں سے معلوم نہیں کرتے تو آپ کی رپورٹ انویسٹیگیٹو رپورٹ تشنا تکمیل رہے گی یعنی اس میں ایک پہلو کی کمی ہوگی تو پیپر ٹرائل کے ساتھ ساتھ آپ ہیومن ٹرائل بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پر موقع پر جا کر بھی چیزوں کو دیکھنی ہے تو اسپاٹ انسپیکشن جو ہے that is also very important for preparing any investigative report تو اب ہم اگلے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں that is strategy what is strategy strategy کو اردو میں ہم حکمت عملی کہتے ہیں حکمت عملی عام طور پر یا اسٹریٹجی کا لفظ عسکری قوتیں استعمال کرتی ہیں یعنی فوجی ادارے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اس کے بعد لفظ اسٹریٹجی بزنس میں آیا تو کہا کہ بزنس اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے آپ کا ایکشن پلان کیا ہے اسی طرح یہ لفظ گریجولی جرنلزم میں بھی ایک ٹرم کے طور پر استعمال ہونے لگا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس کام تک اس کام کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے لاہ عمل کیا ہوگا حکمت عملی کیا ہوگی تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی without strategy or a considered action plan یا ایک ویل تھاٹ لاہے عمل کے بغیر آپ کبھی بھی اچھے انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں بن سکتے آپ کے کان میں کسی خبر کی اطلاع آئی بھنک آئی یا اس کی تصدیق کرنے کے لیے یا اس کی تحقیق کرنے کے لیے آپ جب نکلیں گے تو you have to formulate a strategy کہ آپ نے کس طرح کس کس اسٹیپ پر آگے جانا ہے اور اس اسٹیپ کی جو تقسیم ہے اور اس پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار ہے وہی اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ پوائنٹس لکھواتا ہوں پہلے آپ وہ پوائنٹس لکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا چلوں گا تو number one strategic point is learn to dig story ideas they are all around you یعنی کسی بھی خبر کی تحقیق کرنے کے لیے یا کسی اطلاع کی تحقیق کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک خیال آنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا ساری عالم خیال ہے علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے اور زندگی کی علامت بھی خیال ہے کسی ڈیڈ باڈی کو کبھی کوئی خیال نہیں آتا زندہ انسانوں کو خیال آتا ہے دماغ موجود ہوتا ہے جسم کے تمام وائٹل آرگن موجود ہوتے ہیں لیکن جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کو خیال نہیں آتا خیال آپ کی اسپرچل باڈی ریسیو کرتی ہے اسپرچل پوائنٹ ریسیو کرتا ہے تو آپ کو یہ خیال آنا ضروری ہے نمبر ون کہ میری اسٹوری کس طرح بنائی جائے گی تو اس خیال کا جب خاکہ بنتا ہے اس خاکے میں جب رنگ بھرتے ہیں تو اسٹریٹجی سامنے آتی ہے تو اسٹریٹجی کا خیال آنا ضروری ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ میں نے اس معاملے کی تحقیق کرنی ہے جب تحقیق کرنے کا لفظ ذہن میں آئے گا تو آپ سوچیں گے یہ تحقیق کیسے کرنی ہے اس کے لیے اگلا سٹیپ آتا ہے وہ بھی آپ لکھ لیں کہ آسک ا بیسک کوشچن یعنی آپ بنیادی سوال اپنے آپ سے بھی کریں اور جس سے ابتدائی معلومات حاصل کرنی ہے یا جہاں سے آپ کو کوئی بھنک کان میں پڑتی ہے اس سے ہی بنیادی سوال کر لیں کہ بھائی آپ نے یہ بات بتائی ہے بات تو بڑی اہم ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا ممکن ہے وہ آپ کو سورس نہ بتائیں پھر آپ پوچھیں یار یہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے آپ وہاں موجود تھے تو یہ ایک ماہ پہلے کی بات ہے یا چھ ماہ پہلے کی بات ہے تو آپ کا ٹائم پیریڈ طے ہو جائے گا بیسک کوشچن پوچھنے سے پھر آپ ایک بیسک کوشچن یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے اب بھی وہاں تعلقات ہیں تم اٹھتے بیٹھتے ہو اگر وہ کہے کہ ہاں میں کبھی کبھار جاتا ہوں تو آپ اس کو ریکویسٹ کریں کہ یار you you have a very good and valuable sources it will be a great national service اگر ہمیں پتا چلے تو وی ول فیل ان لائٹنڈ ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا تو کائنڈلی سم ٹائم ہمیں بریف کریں یہ کیا معاملہ ہے لائٹلی آپ بیسک کوشچنس پوچھیں اس سے ایک انوالومنٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے ہی جھٹکے میں یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو تم نے بات بتائی ہے دس از ویری ڈینجرس تو I am a reporter kindly tell me the details I will file the story اور you will be a great source تو وہ گھبرا جائے گا تو آپ نے پرٹیننٹ کرنے آپ نے بیسک سوالات اس جگہ بیٹھ کے پوچھنے ہیں اسی طرح اپنے آپ سے بھی بیسک سوال آپ نے پوچھنے ہیں کہ کیا اس معاملے میں مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں اس معاملے میں پڑھتے وقت مجھے کوئی قانون کی بندش تو سامنے نہیں آئے گی میری جان کو تو خطرہ نہیں اگر ہے تو پھر قانون کا مطالعہ کریں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ کا راستہ کیا ہے اور اگر جان کا خطرہ ہے تو اپنی سیکیورٹی کا پہلے انتظام کریں بیسک کوشچن اپنے آپ سے پوچھیں and once you are decide تو بقول Quaid Azam think hundred time before you take a stand by it like a man اور جب آپ فیصلہ کر لیں اور عزم سمیم کر لیں تو آپ اس طرف قدم اٹھائیں اور مشیت ایزدی آپ کے ساتھ ہوگی جب انسان کوئی ارادہ کر لے اور اس کا ارادہ اور نیت درست ہو تو اس میں خدائی مدد شامل ہوتی ہے آپ کو اسباب ملتے جائیں گے راستہ نکلتا جائے گا اور آپ تحقیق کی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ ایک اچھی انویسٹیگیٹو رپورٹ لے کر آ جائیں گے لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے آپ نے کسی ایک شخص کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا ہے آپ نے خبر کی بجائے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے تو یقیناً آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا ممکن ہے آپ اس میں کامیاب ہوں لیکن ultimately you will be the loser تو رپورٹر کو اخلاقی قدریں سامنے رکھتے ہوئے اپنی نیت درست رکھ کے اپنے پروفیشنل پرائڈ کے ساتھ اور اس کے لوازمات کو ساتھ لے کر اگر وہ چلے تو he will be having a great success اس کے بعد reading read read read you might spot something that can be expanded upon or explained more in depth آپ نے اپنے مطالعے کی عادت کو زیادہ آگے بڑھانا ہے اور پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے آپ اگر تحقیقی کوئی رپورٹ تیار کر رہے ہیں تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کے بارے میں جو دستاویز آئے اس کو ایک دفعہ پڑھیں پوائنٹس نوٹ کریں اسی دستاویز کو دوبارہ پڑھیں دوسری بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پر کچھ نئے پوائنٹس سامنے آئیں گے آپ کا تھاٹ پروسیس اور بہتر ہوگا اور پھر اس کو تیسری بار پڑھیں جب آپ تیسری بار پڑھیں گے تو آپ نے پہلی بار جو نکات نکالے ہیں ان کا دوسری بار جو تھاٹ پروسیس ہوا ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا اور جب آپ اس کو تیسری بار پڑھیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ نے جو پوائنٹس پہلے نکالے ہیں وہ ریفائن ہو کر سامنے آ جائیں گے اور ان میں ایسی اچھی کمیونیکیشن ہوگی اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں آپ کی بڑی مؤثر رائٹنگ ہوگی مؤثر آئیڈیاز آئیں گے اور ایک فریم ورک ذہن میں آ جائے گا تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر خبر بنا رہے ہیں اور وہ انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے انویسٹیگیٹو رپورٹ یہ نہیں ہوتی کہ ابھی آپ کو پوائنٹس ملے اور آپ نے آن ایئر دے دی یا اخبار میں چھاپ دی اس کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے اور وقت کا استعمال یہی ہے کہ ان دستاویزات کو تفصیل سے پڑھیں تنقیدانہ نگاہ سے پڑھیں ناقدانہ نقطۂ نظر رکھیں کوشچنز اپنے آپ سے کریں کہ کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کو ٹیسٹیفائی کریں تو read read read without reading you can't be a very good investigative reporter اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے observation stroll through an unfamiliar neighbourhood talk to people you meet there یعنی آپ نے اپنی مشاہدے کی قوت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ پر جائیں اس جگہ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان سے بیسک ڈیٹا حاصل کریں وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ ٹیکنیک بھی آگے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیوں بن رہی ہے اس کا مقصد کون ہے اس کا آنر کیا ہے لیکن اتنی کامن سینس آپ کو ہو کہ یہ باتیں آپ نے ان لوگوں سے پوچھنی ہیں جن کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ کس بارے میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے آپ کا انداز کیا ہے آپ کے مشاہدے کی نظر کیا ہے اگر آپ وہاں پر یہ شو کر دیں گے کہ آپ کسی چیز کی تحقیق کر رہے ہیں تو لوگ بہت سی حقیقتوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو اس لیے مشاہدہ کرتے ہوئے بھی آپ کے پاس بڑی دانش مندی اور کامن سینس کا استعمال ہونا چاہیے ایک اور پوائنٹ بھی آپ اسٹریٹجی کے حوالے سے نوٹ کر لیں جو آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹر بننے میں کامیابی دے گا personal source keep close contact with family friends bosses and coworkers اس میں میں نے بہت سے پوائنٹس ڈال دیے کہ family friends neighbours coworker boss اس کا مطلب یہ کہ جس قسم کی بھی آپ انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کر رہے ہیں اگر آپ کو اس محلے کے جو ہمسائے ہیں اس جگہ کے جو رہنے والے ہیں ان سے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں تو آپ نیبرر سے پوچھیں لیکن اگر آپ کسی دفتر میں کوئی تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کلرک سے بھی بات کر سکتے ہیں اور اگر موقع مل جائے تو اس کلرک کے باس سے بات کر سکتے ہیں تو آپ کو کاؤنٹر فیکٹس ملیں گے جن کو آپ اینالائز کر سکیں گے اسی طرح کسی فیکٹری کے حوالے سے یا کسی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں تو وہاں جو مزدور کام کر رہے ہیں جو ان کا فور مین ہے یا وہاں پہ جو کانٹریکٹر موجود ہے یا جو سامان وہاں سپلائی کر رہے ہیں ان سے آپ بیسک انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور پھر آپ فیکٹس اور ڈیٹا ملنے کے بعد اس سے آپ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے اسٹریٹجی کے نقطۂ نظر سے جو بڑا اہم ہے that is anonymous sources anonymous آپ سب کو پتا ہے اینونیمس گم نام کو کہتے ہیں ایسے لوگ جو بظاہر نامور نہیں ہیں ایسے لوگ جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن بعض اوقات آپ کو بڑی ویلیویبل انفارمیشن دے سکتے ہیں اور وہ valuable information will be a lead a sniff جو آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں بہت آگے لے جائے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کہیں سے گزر رہے ہیں وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک عمارت بن رہی ہے وہاں ایک چوکی دار ہوگا آپ وہاں سے گزرتے ہی چوکی دار سے پوچھیں کہ یہ عمارت کب سے بن رہی ہے وہ آپ کو بتا دے گا اتنے ماہ سے تعمیر ہو رہی ہے اس کا مالک کون ہے وہ بتائے گا کہ جی کوئی بڑا آدمی ہے یا چھوٹا ہے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی آپ اس سے باتوں میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی یہاں آتا ہے وہ بتائے گا جی وہ آف ڈے سنڈے کے دن یہاں وزٹ کرتا ہے تو آپ کو یہ اطلاع مل گئی کہ آپ جس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ اتوار کے دن وہاں آتا ہے تو آپ on Sunday if you go there sit somewhere انہیں ہائڈ پوائنٹ یا کیمرا وہاں لگا دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو the real owner of this building is coming there اور وہ آپ اس کو ریکارڈ کیمرے سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ اپنی ٹیکنیک استعمال کر کے وہاں جا کے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ رپورٹر ہیں تو ایک ٹیسٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ this V V I P person آفنلی visits on Sunday on this point اور آپ اگر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کون بنا رہا ہے کیسے کر رہا ہے تو آپ کو ایک یقین ہو جائے گا کہ یہ آدمی انوالو ہے چاہے پیپر میں اس کا نام نہ ہو کیونکہ وہ گمنام آدمی آپ کو بتا چکا کہ اس کا اصل مالک سنڈے کو وزٹ کرتا ہے اور سنڈے کو وہ آپ کو مل بھی گیا تو اس طرح ایک بعض اوقات انونیمس سورسز آپ کو بڑی ہیلپ کرتے ہیں یا اچانک آپ کسی دفتر میں جائیں ایک گمنام سا آدمی بعض اوقات ڈسپیچ رائڈر آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن دے دیتا ہے یا اردلی یا نائب کاسد انفارمیشن دے دیتا ہے یا ٹائپسٹ انفارمیشن دے دیتا ہے جو آپ بڑے سے بڑے افسر سے نہیں نکلوا سکتے جس کی کسٹڈی میں وہ ڈاکیومینٹس ہوتے ہیں تو these are the all techniques which can be applied to strategize your investigative reporting objective اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں analyse the facts and data it will give further lead میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آداد و شمار اور دستاویزات کی انالیسز بڑی ضروری ہے تو اسٹریٹجی کا بھی یہ حصہ ہے کہ whenever you find a document اس ڈاکیومینٹ کو اس کی فیس ویلو پہ نہیں لینا آپ نے if you want to be an investigative reporter then you should analyse that data whether it's factual or not you will come to the conclusion that this document suits you or not. تو اینالس آف دی ڈاکومینٹ اور ڈیٹا کی ضرورت ہے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کو اپنا آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں studying neglected sources such as archives phone record address books tax record and license records اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایک تحقیق کرتے ہیں مثلا آپ کسی بدعنوانی کی تحقیق کر رہے ہیں کسی غبن کی تحقیق کر رہے ہیں تو بظاہر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ڈاکومینٹس مل جائیں those should testify the facts کہ اس میں غبن ہوا ہے لیکن عام طور پر ایک کاغذ سے آپ کا کام نہیں چلتا یا کسی کے بتانے سے ٹیسٹیفیکیشن پوری نہیں ہوتی کیونکہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں شواہد چاہیے جب آپ پر کبھی لیگل ایکشن ہو تو آپ کو سب کچھ پتا ہو آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ اس معاملے میں پرسن اے انوالو ہے جب آپ اے پرسن کی انوالومنٹ کچھ تھوڑی سی ثابت کر لیتے ہیں تو جسٹ ٹو چیک کہ whether this person is really involve آپ اس کا فون نمبر لیں اس فون نمبر کا بل نکلوائیں کمپنی سے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو اور لوگ انوالو ہیں اس سے وہ ڈیلی کتنی گفتگو کر رہا ہے یا ویکلی کتنی کر رہا ہے اور کس وقت بات کرتا ہے تو آپ کو جب پتا چلے کہ چار آدمی اور بھی انوالو ہیں ان کو ٹریس نہیں ہو رہا تو اس ایک سورس کے ٹیلی فون کالز کے نمبر سے آپ گریجولی ٹریس کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ بھی انوالو تھے پھر اس سے آگے ایک چین ریئیکشن خود بخود بن جاتا ہے اسی طرح آپ کو جو ٹیلی فون انڈیکس دفتر میں موجود ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہے ریکارڈ بھی پھر آپ اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ کیا اس شخص کا اصل نام یہی ہے جو اس کا ٹیلی فون پہ موجود ہے تو جہاں سے وہ اپنی گاڑی کی رجسٹریشن کرواتا ہے اگر اس کے نام پر گاڑی رجسٹرڈ ہے تو وہاں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ رجسٹریشن بک پر بھی اور اس پوسٹ آفس میں بھی اسی شخص کا نام درج ہے اس کار کا مالک بھی وہی ہے اس بلڈنگ کا مالک بھی وہی ہے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں ٹیکس ریٹرن کون جمع کرا رہا ہے کسی فکٹیشیس نیم پر تو نہیں تو بعض اوقات there are number of neglected sources which can be helpful in testifying the real investigative reporting facts اس کے بعد نیکسٹ اسٹریٹجی کا پوائنٹ ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں that is check every fact as well as the source of the information آپ کو ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے ایک آدمی نے بتائی آپ اس پر فوراً یقین کر جائیں لیکن آپ کو کاؤنٹر چیک کرنی ہے مختلف سورسز سے یہ بات کہ کیا یہ بات درست ہے اور جب آپ کو دو تین سورس بھی ٹیسٹیفائی کر دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی رپورٹ اتھینٹک بن رہی ہے یہ بھی آپ کی پروسیس آف انویسٹیگیشن کی اسٹریٹجی کا ایک پارٹ ہے آپ نے اس کو بھی اگنور نہیں کرنا اس کے بعد ایک اور اسٹیپ ہے know the law check the laws in your area related to journalism یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہم تحقیق کر لیتے ہیں ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تو کر لی اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے دیٹ از کہ آپ جب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر کے خبر تیار کر لیتے ہیں آپ اس کو فائل کر دیں یا ٹیلی ویژن سے نشر کر دیں لیکن انفارچونیٹلی وہ خبر کہ نشر ہونے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ اس حوالے سے تو ایک لیگل کورس آف ایکشن چل رہا تھا اور کورٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ معاملہ سبجوڈس ہے یا عدالت میں ہے اس پر فردر کوئی بات نہیں کی جائے گی تو you will be a party to that investigation آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انڈر لا پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں اب اگر انڈر لا پروٹیکٹڈ ہیں یا اس کیس کے فیصلہ پہلے ہو چکا ہے عدالت نے اس کو ایگزنریٹ کر دیا ہے رہا کر دیا ہے یا وہ جرم ثابت نہیں ہوا اور آپ پھر اس کی تشہیر کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس شخص کی تصحیق کر رہے ہیں آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں تو you have to face the law you have to face the court and you will be in trouble تو kindly whenever you are taking any assignment of investigative reporting kindly check the laws of that area آپ کا ضلع کونسل کا معاملہ ہے تو اس کے قوانین پڑھیں آپ اگر ڈسٹرکٹ کونسل کا یہ ڈویژنل کونسل کا معاملہ ہے تو وہ پڑھیں پروونشل معاملہ ہے تو ہائی کورٹ نے کوئی اس پر فیصلہ تو نہیں دیا ہوا یا سیشن کورٹ نے یا سول کورٹ نے تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں دیا ہوا جس پر کہ جو بعد میں آپ کے لیے مشکل پڑے یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا جس ملک سے آپ یہ بات کر رہے ہیں اس ملک کے قوانین تو آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بن رہے تو اس لیے if you know the law you will be saved and ignorance of law is no excuse آپ میں سے جو قانون کی تعلیم کی بنیادی چیزیں جانتے ہیں تو اس کی لا کی ایک ٹرم ہے کہ ignorance of law is no excuse کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا قانون کیا ہے قانون کا جاننا ہر شہری کا بنیادی فرض اور حق ہے اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو کتنا ہی چھوٹا ہو تو رول آف لا اور نوئنگ دا لا اس کا احترام انویسٹیگیٹو رپورٹر کو ضرور کرنا ہے اب ہم ایک اور سٹیپ کی طرف چلتے ہیں and that is work with research librarians they are train to track down information بڑی مزے کی بات ہے آپ لائبریریز کا اگر وزٹ کریں تو آپ خود کتاب ایک ڈھونڈنے کے لیے لائبریری کی مختلف الماریوں میں گھوم رہے ہیں مختلف سیکشنز میں جا رہے ہیں ایک کتاب اٹھا کے نکال رہے ہیں دوسری ڈھونڈ رہے ہیں تو the best way to save the time and seek the guidance is directly go to the librarian who is the incharge of that library یا نمبر ٹو آدمی جو لائبریری کا وہاں موجود ہے اس کے پاس جائیں اور اس کو انتہائی ادب اور احترام سے کہیں کہ جی آئی ایم اے رپورٹر یا I am a student of journalism and I wish to know certain facts about this topic kindly guide me وہ he will take hardly few minutes وہ فورن اپنا اسٹڈی کیرلس ڈھونڈ لے گا یا کیٹالاگس پہ چلا جائے گا یا کلاسیفیکیشن آف بکس کی فائل کھول لے گا یا اس کو زبانی بہت سی چیزیں یاد ہوں گی تو وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ فلاں سیکشن میں چلے جائیں اتنے نمبر الماری میں آپ کو چوتھی اور پانچویں کتابیں جو پڑھی ہیں وہ اس سے متعلق ہیں آپ وہاں جا کر ان بکس کو نکال لیں تو in few minutes you will reach to the source اور آپ کا وقت بچے گا تو جب بھی آپ انویسٹیگیشن کوئی کر رہے ہوں تو آپ لائبریرین کو ضرور ملیں اس سے آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچے گا اس کے بعد ایک اور اسٹیپ جو high tech step investigative reporting میں آ گیا دیٹ از کار سی اے آر کار کار سے مطلب یہ نہیں کہ وہ گاڑی جس پہ ہم سفر کرتے ہیں یا vehicle CAR is a terminology of a newly high tech sources آپ یہ بھی نوٹ کر لیں CAR means learn basic computer assisted reporting skill C stand for computer A stand for assisted R stand for reporting computer assistance in reporting is called CAR تو ینگ رپورٹر کے طور پر آج کے دور کے رپورٹر کے طور پر آپ کو جب یہ لفظ یوز کیا جائے کہ I wish to seek assistance from CAR that means کہ آپ کمپیوٹر کی اسٹینس چاہ رہے ہیں اور کمپیوٹر میں آپ کو انٹرنیٹ پر چلے جائیں آپ ویب پر چلے جائیں آپ سی ڈی رومس کھول لیں آپ سی ڈیز کھول لیں آپ ڈی وی ڈی کھول لیں تو جو بھی ایکٹ آپ کریں گے دیٹ از کالڈ کار یعنی کمپیوٹر اسٹڈ رپورٹنگ ہیلپ آپ کو ملتی ہے تو یہ اسٹریٹجیز کے بہت ہی اہم اور بڑے ہی اچھے نکات ہیں جن کو آپ ذہن نشین کر لیں اس کے ساتھ ساتھ develop a healthy scepticism do not get caught off because someone seems sympathetic every person has an agenda اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلدی اسپیکٹسم کریں آپ کو جو بات فیس ویلیو پر بتائی جا رہی ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو آپ فوراً ہی اس پہ یقین نہ کر لیں لکیر کے فقیر نہ بن جائیں اس نے جو راستہ آپ کو دکھایا اس پہ چلنا نہ شروع کر دیں کسی کی سیمپتھی میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے آگے نہ بڑھ جائیں آسک بیسک کوشچن وہی جو پہلی چیز ہے کہ یہ جو معلومات آپ کو ملی ہے کیا ورتھ وائل ہے کیا اس کی فردر ٹیسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا آپ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں جب تک کہ تصدیق نہ ہو لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان کا ایک حصہ یہ کہ جہاں شک ہوتا ہے وہاں شیطان ہے اور جہاں شک نہیں ہوتا وہاں خدا ہوتا ہے تو شیطان کا کام شک ڈالنا ہے تو یہ تو ایک اخلاقی عمل ہے رپورٹنگ میں بھی اگر آپ کو یہ یقین آ جائے آپ کی سکس سینس آپ کو یہ بتائے کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں آپ کی نیت درست ہے آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس یقین اور اعتماد سے اپنے کام میں شروع ہو جائیں پھر شک میں نہ پڑیں لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو آپ اس پہ فوراً یقین نہ کریں کامن سینس اپلائی کریں اپنا تجربہ دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی ویلیو ہے کہ نہیں اپنا وقت ضائع نہیں کریں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ میں ہیلدی اسپیکٹسم ہونا چاہیے اور اب میں ایک اور اگلے نقطے کی طرف آتا ہوں جو آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اسٹریٹجی بنانے میں معاون ہوگا your job is to separate fact from fiction investigate the truth of every bit of information you get یہ فکشن اور فیکٹس دونوں ایف سے شروع ہوتے ہیں فکشن بھی اور فیکٹ بھی اور آپ یقیناً جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو آپ کوئی بھی ڈکشنری کھولیں فکشن کی تعریف سن پڑھ لیں اور فیکٹ کی پڑھ لیں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی فیکٹ حقیقت کو کہتے ہیں حقائق کو کہتے ہیں سچ کو کہتے ہیں اور فکشن ایک افسانہ ہوتا ہے ایک کہانی ہوتی ہے جو خیالات پر مبنی ہوتی ہے ایک تصورات پر مبنی ہوتی ہے تو آپ کو بعض اوقات رپورٹر کو کسی محفل میں ایک کہانی سنا دی جاتی ہے جس میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے جس میں افسانہ بھی ہوتا ہے سچائی نہیں ہوتی تو آپ اس کے پیچھے اگر چل پڑیں گے تو at the end of the day you will be a fail تو آپ کو یہ پتا ہو کہ فیکٹ اور فکشن میں کیا فرق ہے یہ بڑی بنیادی اور اہم چیز ہے انویسٹیگیٹو رپورٹر کی نوز فار دا نیوز اتنی ہونی چاہیے اس کے اینٹیناز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے اس کے کانوں کی اور مشاہدے کی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ فوراً سمیل کر جائے سنف کر جائے کہ یہ فکشن ہے یا فیکٹ ہے اگر فیکٹ ہے گو ہیڈ ایمان یقین اور اعتماد اور عزم کے ساتھ آپ منزل پا لیں گے لیکن اگر فکشن ہے تو ناک اٹ ڈاؤن فوراً ہی اس پوائنٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں ذہن کو خالی کریں اور آگے چل پڑیں تو فیکٹس اور فکشن کو الگ کیے بغیر ایک اچھا انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں بن سکتا اب میں ایک اور نقطے کی طرف آتا ہوں وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں that is double check and triple check the facts بڑا صاف ہے واضح ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیکٹ محسوس ہوتا ہے کہ درست ہے تو آپ یقیناً اس کو درست سمجھیں لیکن بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پبلک میں اس چیز کو لانا ہے آپ کی ریپوٹیشن فیوچر میں انوالو ہے آپ کے ادارے کا مستقبل انوالو ہوتا ہے شہرت انوالو ہوتی ہے تو اس فیکٹ کو جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں حاصل ہوتا ہے اس کو ڈبل چیک کر لیں اور ہو سکے تو ٹریپل چیک کر لیں تاکہ آپ بڑی اتھینٹسٹی سے ایکوریسی سے اور اعتماد سے ایک اچھی خبر فائل کر سکیں اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں and that is talk to specialist یعنی جس فیلڈ میں آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس فیلڈ کے ماہرین سے ضرور بات کریں جرنلزم میں جو صحافی ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک کہاوت ہے ایک ٹرم ہے یا ایک مقولہ ہے پہلے بھی شاید میں نے کسی لیکچر میں ذکر کیا ہے دیٹ از کہ journalist is a person who is a jack of all trade but master of none مطلب اس کو سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا پتا ہوتا ہے تھوڑے سے ذرا زیادہ بھی پتا ہوگا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ I am the expert in this field نا آپ بزنس کو رپورٹ کر رہے ہیں okay you could be a business reporter لیکن آپ بزنس مین تو نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو آپ کا بزنس ایک یا دو فیلڈ میں ہوگا یا آپ نے دس یا بارہ فیلڈز میں رپورٹنگ بزنس کی کی ہوگی مثلا آپ دودھ میں ملاوٹ کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن آپ کو اگر دوائیوں میں ملاوٹ کی انویسٹیگیشن کی اسائنمنٹ مل جائے یا آپ وہ اٹھائیں تو دودھ کی ملاوٹ کی انویسٹیگیشن کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی ادویات میں ملاوٹ یا جعلی ادویات بنانے کی انویسٹیگیشن کی ٹیکنیک مختلف ہوگی اگر آپ کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی بدعنوانی کی تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی لیکن اگر آپ کسی سیاست دان کے خلاف فراڈ بدعنوانی غبن یا پلنڈر دولت کے کرنے کی تحقیق کر رہے ہیں تو اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی تو اس طرح آپ سیاستدان بزنس مین آپ ملک مین آپ گارمنٹس کا کاروبار سب تھوڑا تھوڑا یقیناً جانتے ہوں گے لیکن ایکسپرٹ نہیں ہے تو اس لیے جب آپ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ بنا رہے ہوں یا تیار ہو گئی ہو اس کو آن ایئر یا اخبار میں فائل کرنے سے پہلے اس کے مختلف فیکٹس جو ہیں اس کی مختلف چیزیں جو آپ ریویل کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو ضرور رابطہ کریں اور طریقے سے اس سے پوچھیں تاکہ آپ کی کہانی اسٹوری یا انویسٹیگیٹو رپورٹ جب سامنے آئے تو یوں نہ لگے کہ یہ امیچور ہے یہ کسی صحیح پیشہ ور شخص نے نہیں بنائی بلکہ ایک عام آدمی نے فائل کر دی ہے تو always try to contact experts for seek expert advice before filing your story or putting it on air strategy میں ایک اور نقطہ ہے articles written on the same topic بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق سے متعلق اگر مختلف نوعیت کے مضامین یا اس فیلڈ پر کوئی مضامین لکھے گئے ہیں تو ان کا مطالعہ ضرور کریں اس مطالعے سے آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈڈ انفارمیشن ملے گی اضافی معلومات ملے گی جو آپ اپنے انویسٹیگیٹو uh, رپورٹ کا پارٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں انکور فیکٹس ڈیورنگ انٹرویوز اگر آپ ہیومن ٹرائل کرنے جا رہے ہیں جس کا میں نے پہلے بھی لیکچر کے شروع میں ذکر کیا یعنی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس لسٹ آف کوشچنس ہو اور آپ اس نقطے سے متعلق سوال کو اس انداز میں فریم کریں کہ سوال کا جواب دینے والا یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ آپ نے پورا انٹرویو اس مقصد کے لیے کیا یہ آپ کی انٹرویوئنگ اسکل ہوگی تو آپ نے framing of question while digging out the facts during the interview اس کا آپ نے انتہائی مہارت سے اظہار کرنا ہے تو یہ اسٹریٹجی بھی آپ کو ایک اچھی رپورٹ بنانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی اس کے علاوہ ask direct questions about specific incident جب آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے جنرل کوشچن کیے آپ نے ماحول بنایا اس کے بعد آپ اسپیسیفک کوشچن کریں اس موضوع سے متعلق ڈائریکٹ سوال with a well worded message آپ کریں تاکہ وہ اس کو اریٹیٹ بھی نہ کرے لیکن آپ کو فیکٹس ڈیرائیو کر لیں اس کو انٹرویو کی ٹرمینالوجی میں ایک اور کہتے ہیں short gun questions short gun آپ سمجھتے ہوں گے ایک ایسی پستول یا گن جس سے آپ گولی چلاتے ہیں تو شارٹ گن کوشچن یہی ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرویو اس انداز میں پلان کیا جب وہ فیکٹس کے قریب پہنچا اور وہ سلپ ہونے لگا تو آپ ڈائریکٹ سوال اس سے کریں کہ ابھی آپ نے یہ کہا کیا اس کا یہ مطلب ہے ابھی آپ نے جو کہا تھا اس سے مطلب تبدیل ہو گیا تو آپ ہمیں کلیئر کٹ بتائیں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے سال سے آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوا تھا یا نقصان تو یہ شارٹ گن کوشچنز ہیں لیکن آپ کی باڈی لینگویج آپ کا اسٹائل ممکن ہے میں نے یہ سوال آپ کو ایکسٹمپور بولے ہیں میری باڈی لینگویج ہارش ہو تو آپ بڑے طریقے سے بھی شارٹ گن کوشچنس کر سکتے ہیں اور شارٹ گن کوشچنس وہی ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً معلومات لاتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی کو بچنے کا راستہ نہیں رہتا آپ گن پوائنٹ پہ تقریباً سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ اس کو منہ سے کوئی نہ کوئی چیز کیونکہ سچ جو ہے بہرحال چھپایا نہیں جا سکتا جب آپ مختلف سوالات کریں گے تو خود بخود سچ اگل کر سامنے آ جائے گا اس کے بعد اسٹریٹجی کے نقطۂ نظر سے ایک اور پوائنٹ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں and that is called always know before an interview which questions are to be answered or which major topics are to be covered جیسا کہ اس تحریر سے ظاہر ہے جو میں نے آپ کو ابھی لکھوائی ہے کہ آپ جب بھی انویسٹیگیٹو انٹرویو کرنے جائیں تو آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے you should be aware of کہ آپ کس موضوع پر سوالات لے کر جا رہے ہیں اور آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی انداز میں آپ نے سوالات فریم کرنے ہیں اور ان سوالات کو اس ترتیب سے جب آپ ہیومن ٹرائل یا انٹرویو کر رہے ہیں تو پٹ کرنا ہے کہ آپ کو اصل سوالات کا جواب ملے اگر انٹرویو دینے والا ان کو اوائڈ کر رہا ہے تب بھی آپ نے انٹرویو کی اسکل استعمال کرتے ہوئے ان پرٹیننٹ کوشچنس کی طرف آنا ہے اگر جواب آپ کو درست نہ مل رہا ہو تو پھر آپ نے گھما پھرا کر وہ سوالات دوبارہ پوچھنے ہیں اور آپ کو اصل حقیقت لے کر واپس آنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ خود آپ کو حقیقت حوال نہ دینا چاہ رہا ہو تو آپ کوئی لیڈنگ کوشچن ایسا کر دیں کہ جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ معاملہ اگرچہ بڑی اہم نوعیت کا ہے اور لوگ آپ پر الزامات لگا رہے تھے کہ آپ اس میں انوالو ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وضاحت کر دی لیکن آخر اتنے بڑی قومی اہمیت کے معاملے میں یہ جو منفی کردار جن لوگوں کا ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بولے گا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی دستاویز ملی ہے جس میں کچھ اور لوگوں کے بھی نام ہیں اور آپ کا نام بھی ڈالا گیا تھا تو کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ آپ کو یقیناً کہے گا ہاں یا نہ تو آپ کو ایک فیکٹ تو کلیئر ہوتا ہے اس طرح آپ مختلف سوالات پٹ کر کے اور آپ حقائق تک پہنچ سکتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے پروسیس آف رپورٹنگ کے حوالے سے بات کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سکلز کا جائزہ لیا اور ساتھ ساتھ اس کی اسٹریٹجی اور حکمت حملی پر تفصیلی بات کی میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم اور موضوعات بھی آج کے لیکچر میں کور کر لیتے لیکن چونکہ مثالیں دینا ضروری تھی اس لیے ہمارے کچھ ٹاپکس ابھی رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے جن میں خاص طور پر انڈر کور رپورٹنگ بہت اہم ہے اور ایسے سورسز جو آپ کو انڈر کور رپورٹنگ اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بنانے میں بڑی اہم معلومات دے سکتے ہیں جو انٹرنیشنلی نون ویب سائٹس ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اس امپیکٹ کا ذکر کریں گے جو کسی ایک رپورٹر کے پیشہ ورانہ زندگی اس کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے اور ایک ایسا تاثر یا امپیکٹ اور اثر جو اس ایک ادارے پر نیوز پیپر پر ٹیلی ویژن چینل پر پڑتا ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ قومی مفاد میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا اہم کردار ادا کرتی ہے تو اس کے individual effects collective effects society پہ افیکٹس اور even in the institutional effects کا بھی جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو